سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودیوں کے دس علماء مجھ پر ایمان لے آئے تو روئے زمین پر موجود ہر یہودی مجھ پر ایمان لے آئے گا سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا بارہ کا مصداق سورہ معدہ میں ہے حدیث نمبر 135 مسند احمد